ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کنچی پہاڑ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنی بندو ہے اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو